حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو سنتیں مت چھوڑو اگر یہ دشمن کے گھوڑے تم کو کھدیڑ رہے ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاون